بسنی کے باغ جن کنچی نہر بہیں ہمیشہ ان میں رہیں اور یہ سلا ہے اس کا جو پاک ہوا